حضرت عبداللہ بن سلامہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل انسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 106